اپنے دین کے لیے قبول فرماتے ہیں کیا حضرات کا اجتماع میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے اس لیے اللہ کے دن کی فکر کو لے کر ہم سب جمع ہوئے ہیں یہ اجتماع کا مقصد کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے نہ مال ہے نہ ملک ہے نہ جا ہے نہ عہدہ ہے یہ جمع ہونے کا مقصد صرف ایک ہی کہ ہماری زندگی میں ہمارے گھرانے میں ہماری بستی میں علاقے میں شہر میں ملک میں اور پورے عالم میں یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہوا دین زندہ ہو گیا اور انسانیت ہمیشہ کے جہنم سے بچ کر ہمیشہ جنت میں داخل ہونے والی بچ جائے ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخرت عالم رحمت اللہ عالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم اللہ کے نافرمانی کر کے جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے جو ہٹا کر جائے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں دوستو اس وقت و فساد کے زمانے میں اللہ نے ہمیں وہی نبی والا کام عطا فرمایا جس کام کے لیے اللہ رب انبیاء ہم سلام کو بھیجتے تھے اور نبی جو ہے اپنے قوم میں آ کر اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتے تھے اللہ نے کئی نبی بھیجے ایک روایت کے اعتبار سے سوا لاکھ ہے تین لاکھ ہے پہ صلاح وسلام کو اللہ تبار تعالیٰ نے مبوس فرمایا اور نبی نے اپنی قوم میں جا کر اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أن اعبدوا الله واتقوا اپنے قوم سے کہا کچھ اللہ رب العزت کی بندگی کرو اور اسے ڈرو اور میری اطاعت کرو ویلا مدینہ خام شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من ان غیر شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت کی السلام نے اپنے قوم سمود کو جو اللہ کی طرف دعوت دی اسی طرح قوم عاد کی طرف اللہ پتر قطر علیہ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 اور تمہارا زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے ہر نبی نے اپنے مقصد حیات کو اپنے قوم کو بتایا کہ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا وہ پہلے دنیا میں موجود نہیں تھے اللہ نے اپنے قدرت سے تم کو پیدا کیا ماں کے پیٹ میں تین تین اندھیریوں میں پیٹ کی اندھیری رحم مادر کی اندھیری اس کو دلی کی اندھیری اپنے قدرت سے انسان کو بنایا یہ خلق حکم دے بدول سے ظلمات سلام اور بہ ب یہی تمہارا رب ہے تو ان کے بندے بن کے زندگی گزارو مختلف دو سو بزرگ ہو تمہارے سلاق تو سلام نے اپنے قوم کو ساڑھے نو سو سال تک دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا مقصد زندگی بتائی دنیا میں تمہارا آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے اپنی خواہش کے بندے بن کے زندگی نہیں گزارنا اپنے من بانی اور دنیا کے رسم و رواجات کے تمہاری زندگی نہیں گزارنا اور ساڑھے نو سو سال میں جب دعوت دیتے تھے لی داؤ پکاؤ میں لے لوں ون دیکھ میں اپنے قوم کو رات دن دعوت اور تیری طرف میں نے ان کو بلایا علم میں تم تو فرارا اور جب میں تیری طرف بلاتا تھا تو وہ لوگ بھاگتے تھے میں کل ما دعوت ہوں نشر پھر ہوں جالو اصا بھی شو یا بہن ہوا سر وسکروشو جب میں ان کو جو طرف دعوت دیتا تھا کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور چہرے پر جو ہے کپڑا ڈال دیتے تکبر کر کے جو چل دیتے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے پھر میں زور سے دعوت دیتا تھا آیو سے نہیں ہوئے انعتوں دعوت رہا ہوں ولم يزدهم دعائي الا فرارا کرا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم سیاو ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا جہارا دلند آواز سے میرے پھر ہم کو دعوت ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا کلم کھلا بھی دعوت دی اور چھپ کر بھی دعوت دی عمومی گشت بھی کیا اور خصوصی گشت بھی کیا خصوصی طور پر بھی ان کو سمجھایا میں تم سو بزرگ ہو اب ساڑھے نو سو سال کی مدت کتنی زبردست ہو چکی ستر اسی آدمی ایمان میں داخل ہوئے اور جو نو علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا ہے پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا اللہ ایک دم سے جو ہے عذاب نہیں بھیجتے ہمارا کنہ معذبین حتى نبعث رسولا اللہ رب فرماتا ہے کہ وہ عذاب نہیں دیتے جب تک کہ سمجھانے والے اللہ رسول کو جب تک نہیں بھیجتے دونوں نے بات نہیں مانی اللہ العزت کا عذاب کہ تندور سے پانی جو شروع ہوا تندور جہاں سے آگ ہوتا وہاں سے اللہ بات پتہ نام ہے پانی جاری پڑتا آسمان سے پانی برسا زمین سے پانی جو ابلنا شروع ہو گیا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے پانی پانی ہوگا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کرنے علیہ سلاۃ السلام کو حکم دیا تھا کشتی بناؤ علیہ سلاۃ السلام نے کچھ کشتی بنائی وہ لوگ ہنستے تھے کشتی یہ کہاں چلے گی پانی تو ہے نہیں یہ مٹی ریت میں چلے گی علیہ صلاحت السلام کہتے تھے ان کا سرو و پڑنا نہ سرو سروں ہم ابھی مزاق کرتے ہو ایک مسئلہ تم دیکھ لو گے کہ ہم بھی جو ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں کچھ تعلق ہوں گے تمہیں معلوم ہو جائے گا نو علیہ السلاط السلام کا بیٹا حنان جو ہے وہ ایمان نہیں تھا نو علیہ السلاط السلام جب بلایا تو اس نے کہا کہ میں جلدی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا سمجھایا لا اللہ مر رہا اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچ نہیں سکتا مگر جس پر اللہ تبارک پتھرا رہا وہ کہانی میں مبرف وہ بھی پانی میں اللہ کے بارے پتڑا شوہر کرتا نو علیہ السلام السلام کی بیوی وہ ایمان نہیں لائی اللہ کے رشتہ نہیں چلتا نو علیہ سلامت والسلام نے جب یہ کہا کہ پروردگار میرا بیٹا ہے امید تو اللہ رسول نے فرمایا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یہ تو نادانوں میں سے اس بیوی نے انکار کیا وہ بیوی جو عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی اللہ کیا نصب اور رشتہ یہ اللہ کے اس کی کوئی قدر نہیں اس کی کوئی وہ اس کی کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں مطلب ہو اسی طرح ہر زمانے میں اللہ تبارک بتا نبی بھیجتے رہے دعوت نبی آ کر دعوت دیتے رہے سمجھاتے رہے اسی طرح قوم میں آج کی طرف اللہ تبارک پتلا نے علیہ سراد والسلام کو بھیجا علیہ سراد والسلام نے بھی اپنے قوم کے سمجھایا یہ قوم بڑی زبردست طاقتور قوم تھی چالیس فٹ لمبی تھی اور اتنے مضبوط قوم کو اللہ رب نے اس کو بنایا تھا کہ بڑے بڑے درختوں کو جو ہے ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ کر پھینک پیسے ملے کی طاقت اللہ کے بارے میں مجھ سے ان کا یہ دعویٰ تو بن اشد ملنا ہوا ہم سے زیادہ کون طاقتور ہو سکتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ خدا تم سے زیادہ قوت طاقت والا ہے تم تو مخلوق ہو وہ اللہ نے العزت سے ہے اس قوم کو اپنی قوت پر ناز تھا فخر کرتے تھے کہ ہم تو بڑے قوت طاقت والے ہیں ہمارے پاس میں ساری چیزیں ہیں نبی کی بات کو ٹھکرایا تو اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا تھا وہ ہوا کا عذاب بھیجا تھا سبا دیال وسمان یا تیار سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل اللہ نے ہوا کا طوفان بھیجا اور وہ شخص باتیں نہیں آ کھجور کی تنو کی طرح ان کے لا پڑ گئے یہ اللہ کی نافرمانی کا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جو ان کو عذاب دنیا میں دے دیا نبی سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے جب نبی کی بات کو نہیں نہیں مانا تو پھر اللہ کا عذاب آیا اسی طرح قومی سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے سلات السلام کو سمجھا سارے سرات السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے وہ نبی کا مذاق کرنے لگے اور کہا کہ اگر تم نبی ہو تو پتھر سے اٹھنے نکال کے دیکھا حیوان سے حیوان تو پیدا ہو سکتا ہے جانور سے جانور پیدا ہو لیکن پتھر سے جانور پیدا ہونا سارے اقرا اسلام نے کہا اگر یہ موجودہ تم دیکھ لو گے تو ایمان لے آؤ گے ایمان لے آئے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پتھر کے چٹان سے گاول اٹھنے کو اللہ تبارک مطالعہ نے پیدا ہونا پتھر سے جو ہے اٹھنے کا پیدا ہونا اور وہ بھی گھابل اٹھنے کا پیدا ہونا یہ اللہ کے قدرت اور وہ اٹھنی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ اس بستی کا سارا پانی جو ہے پی جاتی تھی پھر ان میں آپس میں جھگڑے ہوئے پھر کہا کہ ایک دن جو ہے یہ اللہ کی اٹھنی ہے نا ست اللہ ہے ایک دن یہ پانی پیے کہ ایک دن جو ہے بچے والے اپنے جو ہے جانوروں کو اور اپنے پانی کو استعمال کریں گے نبی سمجھاتے رہے کہ اللہ کی آیت کو نشانی کو تم نے دیکھ لیا اور اپنے آنکھوں سے جو ہے تم نے اس کو معائنہ کر لیا لیکن یہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا ایک بد بخت اٹھا اور اس اٹھنے کو جو ہے دبا کر دیا پھر اللہ تبارک کا عذاب نازل ہوا اور اس ثبوت پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عذاب آیا مطلب دوست بزرگ ہو یہ بڑی کاریگر قوم ہے پہاڑوں میں گریز گریز کر مکان بنایا کرتے اپنی صنعت اور کاریگری پر انہیں ناز تھا ہمارے پاس کا تو یہ ہنر ہے اس ہنر تک کامیاب ہو جائے نبی کی مخالفت کی نبی کی بات کو ٹکرایا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے قوم علیہ السلام پر پانی کا عذاب آیا تھا قوم آگ پر ہوا کا عذاب آیا تھا ہم پہاڑوں کو پریز کر ایسا جو پہاڑوں میں مکان بنائیں گے نہ ہوا داخل ہو سکے نہ پانی داخل ہو سکے اور انہوں نے ایسے مکان بنائے پانی بھی نہ جائے اور ہوا بھی نہ جائے تو ہم کیسے ہلاک ہوں ہم شتون میں جبال بار تک آمینی اللہ بال ہوئے تک بھاری اللہ کو ہم نے ایسے مکان بنایا سے جو ہماری حفاظت کر لیں محترم دوست بزرگوں اللہ تمہارا پٹارا کا لشکر جو ہے ایک نہیں ہما یاد ہو جنوب رب کے اللہ ہوں ہما یا ذکر ادھک کرا تم تمہارے رب کے لشکر کو نہیں جانتے اللہ کے بے شمار لشکر ہے پانی اللہ کا ایک لشکر ہے ہوا اللہ کا لشکر ہے اسی اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا فرشتے نے جو چیخ ماری اور اس کی چیخ کی وجہ سے اس کے کلیجے پھٹ گئے اور ان کی لاشیں ان کے گھروں میں ان کے لاشیں گی نبی آتے ہیں دعوت دیتے ہیں سمجھاتے ہیں رات دن اپنے آپ کو تھکاتے ہیں ہر ایک بات میں جاتے ہیں اس مخلوق سے نکل کر خالق کو پہچانو خالق کی بندگی کرو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو لیکن قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ رب العزت کامیاب مانتا ایسے جو اللہ رب العزت نے قومیں شعیب علی خلاح السلام کے بہت یہ جو ہے بڑی بڑی مارکیٹیں ان کے پاس میں تاجر قوم بڑی بڑی تجارتیں اللہ رب العزت نے رکھانے کے لیے شعیب علیہ خلاف السلام کو بھیجا اور اللہ نے ان کو جو بڑے باغات دیے اور ایسے باغات سے دونوں طرف جو ہے درخت ہیں لگستان آیت جنسان اور نہریں جا رہی ہیں جاری ہے اور اللہ نے نے فرمایا کھلو لوگ پھر رب سربیہ تم وش ہو رہا یہ اللہ نے تمہارے تعالیٰ نے تمہارے لیے رسک ادا کیا ہے تو اس وقت اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو لیکن جو ہے اللہ رب العزت کی نبی کی بات کو جب ٹھکرایا آیا اللہ رب العزت نے آزاد کیا سیلاب کا عذاب نہیں بڑے بڑے ڈیم جو بنائے تھے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا جو ہے پانی کا جو سیلاب وہ سارے کے سارے ڈیم ان کے ٹوٹ گئے اپنے کے ناص ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس میں تو جو ہے اسٹاک کے لیے ہم نے سارا انتظام کر رکھا لیکن اللہ رب العزت جو چاہے وہی ہوتا ہے ہمارے ارادے سے نہیں ہوتا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کہ ارادے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کے کرنے میں کسی سبب کی ضرورت نہیں اللہ کے ساتھ تو مسبب الاسباب ہے اللہ کے امر سے سارا نظام چلتا ہے اللہ کے حکم سے یہ سات و آسمان کو اللہ نے جو ہے تھامے رکھا ہے اس کا کوئی ستون نہیں ہے ہمیں دس بائی دس کا مکان پر بنانا ہو تو جو ہے اس کے لیے ٹیکا چاہیے اور اتنا بڑا آسمان جو ہے اللہ نے بغیر جو ستون کے بغیر سہارے کے کھڑا کروایا کلکتہ کا ہاوڑا کا برج جو ہے نیچے تو جو ہے اس کا کوئی ٹیکا نہیں ہے لیکن جو اوپر سے اس کی پکڑ ہے اور آسمان کے نہ نیچے سے پکڑ نہ اوپر سے پکڑ اور اللہ کے حکم سے جو ہے آسمان جو قائم ہے اصل اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کو کسی چیز کے کرنے میں اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں وہ ہمارا معبود ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا رازیت ہے وہ قادر مطلق ہے وہ ساری چیزیں سارے سارے اسباب اس کے بنانے سے وجود میں آئے ہیں جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کسی چیز کی تکمیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سے سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے ان امر ہو ادا ارادہ شائع کن فوب ہو جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جائے پر وہ چیز وجود میں آ جائے وہ اللہ رپرزینٹ لفظ کوئی کا محتاج نہیں ہمارے سمجھانے کے لیے تو اللہ رب العزت جو چاہے گا وہی ہوگا انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا محمد دشا اونا اللہ یشا اللہ اور رب العالمین تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا رب العالمین کے چاہنے سے سب کچھ ہوگا اور تم روس ہو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو جس نے قبول کیا اللہ نے ان کو نجات کا فرمائی اور نبی کی دعوت کو جس نے ٹھکرا اللہ سبار فخر اس اللہ کو برباد کرنا یہ سارے واقعات قرآن کے واقعات ہیں سچے واقعات ہیں نبی کی دعوت اللہ رب العزت کی طرف نبی بلاتے تھے آخرت کی طرف بلاتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے سب کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور فرمایا پہلے نبی جو ہے ان کا دائرہ محدود ہوتا تھا کوئی جو ہے اپنے قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور کوئی جو ہے اپنے خاندان کی طرف بھیجا جاتا تھا کوئی نبی جو ہے اپنے اپنے بعض علاقے کی طرف بھیجے گئے معدود افراد کی طرف بھیجے گئے علیہ سر سرف السلام کو ایک لاکھ کے قریب جو ہے ان کی امت تھی جو قوم تھی ان کی طرف بھیجا وہاں فلنا ہوتی الفنا اسمانی علیہ السلام کو اپنے خاندان کی طرف بھیجا بزپور کی کتاب اسماعیل مقام رسول الواد وقان رسول النبیہ وقان نو پھر سراج بھجا تھا تو ان کا جو ہے دائرۂ جو ہے محنت وہ بھی محدود تھا اور زمانہ بھی ان کا محدود تھا ایک نبی آتے تھے سمجھاتے تھے اور مانتے تھے اللہ کامیابی عطا فرماتے تھے ورنہ ماننے والوں کو اللہ تبارک پکڑا برباد کرتے یہ اللہ کی سنت تھی اور سب کے آخر میں اللہ تبارک پکڑا ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب فرمایا آپ صرف قوم کے نبی نہیں ہیں ایک علاقے کے نبی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے نبی ہیں اور قیامت تک کے نبی اللہ رب میں فرمایا کہ ہم نے کہا فصل لینا سے بشیروں و دے سب لوگوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین ہیں ابھی قوم نافرمانے کر رہی ہے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہی ہے لیکن ہمارے غازی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت سے قوم جو ہے موجود ہے یہ امت موجود ہے ورنہ پہلے قوم کی طرح جو ہے اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ اللہ میری امت ایک دم سے پہلے قوم کی طرف اس کو ہلاک نہ مچھلتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت میں پھر کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور آخرت سمجھائی کہ تمہاری اصلی زندگی آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی اللہ تبارک نے جو تمہیں عطا فرمائی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک رضانہ تم تمہیں عطا فرمائی ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی جو اللہ نے جو بج دی ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہارا پیدا کرنے کا مقصد یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں نہیں ہے کھانا پینا کمانا شادی بیاہ کرنا کاروبار کرنا بشر ہے انسان ہے یہ سامان یہ ساری ضرورتیں ہیں ہماری انسان ہے اس کو بھوک لگے گی کھانا کھائے گا پیاس لگے گی پانی پیے گا بیمار ہوگا دوائیں اختیار کرے گا سردی لگے گی سردی سے بچنے کا انتظام کرے گا گرمی لگے گی گرمی سے بچنے کا بچنے کا انتظام کرے گا سارے اسباب کو جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرے گا اس لیے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ کو محفل ارد جمیا جو کچھ زمین میں نے تمہارے نفع کے لیے تمہارے نفع کے لیے اللہ رب العزت کھلاتا ہے کھاتا نہیں اللہ رب الت پلاتا ہے جو ہے پیتا نہیں یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے اللہ تبارک سارے نے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی اور ہم کو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ہم کو جو پیدا فرمایا ہے یہ اس کی بندگی کے لیے بنایا خلق جن بدین صلی اللہ لیا بزور جنات انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف صرف بندگی اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ایسی آر فون تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچان کر زندگی گزارے اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچانے اللہ رب العزت کی بڑائی کی بریائی کو پہچانے کہ اللہ رب العزت بڑی قوت طاقت والا ہے ہم جس اللہ پر ایمان لائے ہیں جی۔ وہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے قوت بڑی جی۔ زبردست ہے سارے قوت اس اللہ کے لیے اندر قوت اللہ جی۔ جمیا اور سارے خزانے اللہ کے یہ دنیا کی یہ چیزیں یہ اللہ نے اپنے قدرت سے بنائی فرشتے یہ مخلوق ہے اللہ نے اپنے قدرت سے بنائے جبرائیل مٹائی اسرافی اسرائیل یہ سارے فرشتوں کو اللہ نے جو بڑی قوت طاقت میرے اور السلام کی جو ہے چھ سو بازو بنائے در عرش محلہ پر پاؤں جو ہے ایک پر کو کھول دے مشیر مغرب کو اسرائیل اسرات السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو قبضہ کرنے کے لیے جو ہے اس پر مقرر فرمایا نکال اسرات السلام انسان کے روزے کے لیے جو مقرر فرمایا یہ سارے جو ہے جو ہے فرشتے مخلوق ہیں یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے اللہ رب العزت کا جیسا امر ہوتا ہے وہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے یہ ہماری جو ہے ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے جو شکلیں پھیلائی ہے یہ تو مخلوق میں محتاج ہے کسی کے سامنے یہ دکان کی شکل دی کسی کو اللہ نے یہ کھیت کی شکل دی کسی کو اللہ نے ملک و مال کی وزارت کی عہدے کی شکل دی یہ ساری جو شکلیں ہیں یہ مخلوق ہے اور اللہ کے امر کے محتاج ہے یہ نفع نقصان میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے یہ نفع نقصان پہنچانے میں یہ مخلوق جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے اللہ رب العزت کا جیسا حکم ہوتا ہے وہ تاثر اس سے ظاہر ہوتا ہے بہت حیات اللہ کے قبضے میں انسان کا جینا مرنا اللہ کے حکم کے تابع ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو ہے اپنی قدرت سے وجود عطا فرمایا اور جو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ چیزیں باقی ہیں اور اس کی تاثیر بھی اللہ کے حکم کے تابع اور اس کا ختم ہونا بھی اللہ کے حکم کے تابع اور دوست بزرگوں وہ اللہ رب العزت کو ہم پہچانے ہمارا زندگی کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کے معرفت ہے ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت اللہ اکبر اللہ کی بڑائی دل میں اترے وہ ساری چیزیں چھوٹی اللہ تبارک کی ذات بڑی ہے ہمارے آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن اللہ تبارک نازل فرمایا یہ فرمائی مدت سے کہ کملے اڑنے والے کھڑے ہو جائیے گے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کے بڑائی بڑائی کیجیے آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں پہاڑ چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں کہ ہماری دکانیں چھوٹی ہے اللہ بڑے ہمارے کارخانے اور دنیا کے سارے اسباب جو ہے وہ چھوٹے اللہ کی ذات بڑی اللہ کی بڑائی دل میں آئے مخلوق کی بڑائی دلوں سے نکل کر اللہ کی بڑائی دلوں میں داخل ہو جائے ایک تو زبان کے بولے اللہ بڑے ہیں یہ آپ دعوت تبلیغ کی محنت کا مقصد ہی یہی ہے اللہ بڑے یہ ہمارا دل کا بول بن جائے ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے میرے اللہ رب العزت بڑے قوت والے ہیں بڑے قدرت والے ہیں بڑے خزانے والے ہیں سارا جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اللہ کے خزانے سے آتا ہے یہ پانی اللہ کے خزانے سے آتا ہے اگر اللہ تبارک بارش کو روک دے یہ کوئی طاقت جو ہے بارش اگر جو ہے نازل کرے آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں چل پھر کر اسی بات کی دعوت دی اس اللہ کو پہچان ہو اس کے قدرت کو پہچان ہو اس کی طاقت کو پہچانو اور اس کو پہچان کر اس کے حکام کے مطابق زندگی گزارو احکامات والی زندگی گزارو خواہشات والی زندگی مت گزارو من مانی زندگی مت گزارو رب چاہی زندگی گزارو آپ صلی اللہ علیہ نے جو ہے لوگوں میں کے اس بات کے دعوت دی کہ دیکھو کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو جو بارش شامل ہوتا ہے جب آپ نے فرمایا کہ ایک دہریا کھڑا ہوا کہ ہم جو ہے پہاڑوں کو کھود کر پانی نکالیں گے زمینوں کو کھود کر پانی نکالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ پانی اللہ رب العزت ناپی فرماتے ہیں اس کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ سارا آٹومیٹک ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے ملحدین اور زندگی جو ہے وہ اللہ کے منکر ہے تو وہ کھڑا ہو کر اس نے جب یہ کہا کہ پہاڑوں کو کھود کر اور زمینوں کو جو ہے کھود کے اس کو پانی نکالیں گے تو فوراً اللہ تمہارا پتالا نے اس کا پانی آگ کا جو کھینچ لیا وہ اندھا ہو گیا اس بنا بینائی ختم ہو گئی اللہ نے بتلایا کہ جب کب پہاڑ پر جا کے پانی نکالے گا زمین کو کھول کر پانی نکالے گا اپنے آنکھ کا پانی نکال کے جو ہے دے دے تو اپنے آنکھ کا پانی جو ہے نکال دے ان اور تم غورن بمیا دے کو مائی کہہ دیجیے نبی جی اگر اللہ تبارک اللہ صبح میں پانی کو جو ہے نیچے اتارتے ہیں کوئی طاقت جو ہے چشمہ جاری کرے اللہ کو ہم پہچانے بڑی قوت والا یہ سورج جو ہے اللہ تمہارا مطلب اپنے قدرے سے نکالتے ہیں سورج تو مخلوق کا محتاج ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج جب نکلنے جب نکلنے سے پہلے اللہ کے عرصے کے سامنے سجا نہیں جوڑتا اجازت چاہتا ہے اللہ العزت اس کو اجازت دیتے ہیں تو سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے اللہ پتر ایک جب حکم فرمائیں گے تو جو سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کے قریب اس کے آثار شروع ہو گئے کہ آج کے زمانے کی سائنس کے جو کہتے ہیں کہ جو ہے ایک وقت آئے گا تو سورج جو مغرب سے نکلے گا اور جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت میں جو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس لیے کہ جو ہے ہمارا ایمان ایمان بالغیب ہے اللہ کے ایمان مقبول جو ہے بغیر دیکھے ایمان لانا اللہ نظر نہیں آتے اللہ تبارک مطالعہ کے حساب کر یقین اللہ لا شریک لہو اللہ کا کوئی ساز و شریک نہیں اور اللہ تمہارا قطع غیر نظام جنت اور جہنم نظر نہیں آتے خبر کے حوال نظر نہیں آتے یہ ساری چیزیں اللہ نے غیر میں رکھی ہیں یہ دعوت تبلیغ کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ غیب پر مشاہدے سے یقین ہٹ کر غیب پر ہمارا یقین بن جائے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات عالی سے کا یقین آ جائے اللہ دین مینون غیب پہلی آیت ذات کی کتاب بلا رہی وفی یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش یہ سارے واقعات جو بتائیں سچے ہیں قرآن میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے کیا ہوا وہ خبر دی ابھی کیا ہو رہا ہے اس کی خبر ہے اور آئندہ کیا ہوگا دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے قرآن جیسا اللہ کا کلام کہ جس میں سارے تمام زمانوں کے جو احوال و خبر دی جائے اللہ نے جو قرآن میں ساری خبریں دی اللہ کا کلام ہے سچا کلام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے اور سچا پیغام ہے جو اللہ نے پہلے زمانے کے قوموں کے حالات بتائے وہ بھی جو حق ہے اور موجودہ زمانے میں جیسے تمہارے اعمال ہو گئے ویسے اللہ کا معاملہ ہوگا تم اللہ رب العزت کے حکم پہ بن کے زندگی گزارو گے اور محنت کر کے اپنی زندگی میں دین کو داخل کرو گے اور محنت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ گے ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالآخرہ آخرت پر ایمان نبیوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس پر ایمان آمن تو بلّہ و ملائی کتی اللہ کے فرشتوں پر ایمان ایمان بالغیب ہے اس محنت کا مقصود ہے کہ مشاہدے سے یقین ہٹ کر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے جو ہمارا رب ہے وہ ہمارا پالنے والا ہے اس کو ہمیں بار بار بولنا ہے کہنا ہے اور سننا ہے تاکہ زبان کے بول دل کے بول بن جائے کہ اللہ رب ہے اللہ تمہار پٹولہ مجھے پالتا ہے میرے بیوی بچوں کو اللہ ہی پالتا ہے دکان سے میں نہیں پلتا اللہ پالتا ہے کھیت سے نہیں پلتا فیکٹری سے نہیں پلتا چیزوں سے نہیں پلتا یہ ساری چیزیں تو جو ہے اللہ تمار پطالا کے حکم کے تابع ہیں یہ دل کا بول کہ اللہ اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے ابراہیم اسلام السلام نے جل پھیر کر جو ہے دعوت دی نمرود بادشاہ تھا اور اندر کمپن لالا کا دعویٰ کرتا تھا میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں میں تمہارا جو رب آلہ ہوں ابراہیم اسلام السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو یوشی وہمی جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے رب پل لگے یوشی وہمی مالانا امید میں بھی مرتا ہوں میں ہی زندہ کرتا ہوں ایک شخص کو بلایا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے نئے کو بلایا اس کی گردن مار دیا اللہ کو اس کو زندہ کرنا مارنا نہیں کہتے ابراہیم علی کو سلام جو کا اس کا جواب جو یہی کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب مغروب کرتا ہے اگر کوئی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو جو ہے مغرب سے نکال کر مشیر کے مغروب کرتا اور وہ بھی پہلے دے کا پڑھ وہ محروط ہو گیا مسلم دو سو بزرگ ہو سب سے بنیادی چیز ایک دل کے یقین کو ہمیں بنانا ہے مخلوق سے ہونے کے یقین کو دل سے نکالنا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے سارا نظام صرف اکیلے اللہ رب الجیتی کو کے ہیں میرے گھر کا اور میرے کاروبار کا اسی طریقے سے یہ دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ اللہ تمہارا بتانا اکیلے تنے تنہا جو سارا نظام چلاتے ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ ایمان کو مضبوط بنانا ایمان تو ہے الحمدللہ للہ لیکن مسلم دوست بزرگوں جب محنت نہیں ہوتی تو ایمان میں ذوق آ جاتا ہے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے اس چیز کی محنت ہوتی ہے اللہ نے دنیا کے دار الرسب بنایا ہے تو اللہ تبارک قطن اپنے قدرت سے وہ چیز عطا فرماتے ہیں جہاں دین کی محنت نہیں ہے تو مطلب دوست بزرگوں ظاہری اعتبار سے نام کے جو ہے ایمان والے رہ گئے بلکہ نام بھی جو ہے وہ بھول گئے ابھی دونوں کی جماعت کی کارگزاری ہو رہی ہے ایسے دیہاتوں میں جو ہے ملاقاتیں ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں لیکن نام بدلے ہوئے محنت نہیں دعوت نہیں ہے اور جو ہے ان کے رسم و رواجات میں جو بدل گئے ان کی زندگیاں بدل گئی الفاظ جو ختم ہو گئے ہم دوستوں ہمارے شہروں میں بھی کیا دعوت دین کی محنت نہیں ہے آدمی جو عیاشی میں زندگی گزارتا ہے خواہشات والی زندگی گزارتا ہے اللہ کے حکم کے تابع بن کے زندگی نہیں گزارتا تو گناہ کرتے کرتے جو ہے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے جیسے بات میں آتا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اسے دل پہ لگتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک اس کو جو ہے بجا دیتے پھر گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتا ہے اللہ تو جو ہے توا الرحیم ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ دعوت تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں توبہ کی توفیق مل جائے تبلیغ توبہ کے لیے پچھلی زندگی ہماری بڑی غفلت والی زندگی گزاری کہ ہماری زندگی میں نمازیں بھی جو ہے ہم نے کر دی ہم نے نمازوں کا ہم نے اہتمام نہیں کیا حلال و حرام اور لوگوں کے حقوق کی طرف ہم نے پرواہ نہیں کی جیسا من میں آیا جی میں آیا زندگی ہم نے گزاری یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پچھلی زندگی سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو یہ اجتماع تین دن کا اجتماع صرف تین دن کے لیے نہیں ہے یہ ڈھائی دن کا جو اجتماع دس لوگوں کو صرف کہنے سننے کے لیے نہیں بلکہ اس اجتماع اس محنت کا مقصد ہے زندگی میں ایک انقلاب آئے تبدیلی آئے تبلیغ سے تبدیل مقصود ہے ہمارے یقین میں تبدیلی آئے مخلوق سے ہونے کا یقین نکل کر خالق رب العزت کے ذاتی آنے سے ہونے کا یقین دلوں کی گہرائی میں اتر جائے صرف زبان کے بول نہ ہو اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا دی اللہ منی اثر کے ایمان نے باشر و قلبی یقین انساد آدم نول علامہ کب تری اور کب تلی یا اللہ میں سے ایسا ایمان چاہتا ہوں جو دل میں رج بس جائے یہ دل کے بول بن جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے ماننے والی ذات صرف اللہ ہے نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے موت و حیات اس کے قبضے میں ہے ہر چیز اس کے قبضے میں جب یقین بنے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کہ یقین محنت کر کے جو بنے گا کہ کامیابی صرف آپ سے وسلم کے طریقے میں اللہ تبارک سامنے رکھے آپ کے طریقے کے اللہ دنیا میں جتنے طریقے ہیں وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المقوب یادین بال علیہ جنا سروت المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے سیدھا راستہ کون سا ہے سراط مستقیم کیا ہے جس پر تو نے انعام کیا اور جس پر انعام کیا وہ نبی کی انور صدیت انور شدا انالمی کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر ہمیں چلا مقبوب اور دال نہ نسارا کے راستے سے اللہ تو ہماری حفاظت کر غیروں کے طریقے جو ہے اس سے ہماری حفاظت پر ہر نماز میں جو ہے اس کے لیے کہا گیا ضرور یہ قرار دیا کہ ہم یہ دعا مانگے زبان سے تو ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت طرح کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے لیکن مطلب دوست بزرگ و دعوت کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے اور ایسے جو ہے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے آج امت جو ہے غیروں کی طرح پر زندگی گزار رہی ہے اس کے عقائد بدل گئے اس کے اعمال بدل گئے اس کے اخلاق بدل گئے رہن سہن معاشرہ بدل گیا معاملات بدل گئے جو محنت سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے عقائد بھی صحیح ہو جائے ہمارے اعمال بھی صحیح ہو جائے ہم اللہ کے حکم کے پابند بننے والے بن جائے سو فیصد اللہ کے حکم کے تابع یہ امت بن جائے اللہ کے حکم میں سب سے بڑا حکم نماز ہے اب عماد الدین من اقام اقام الدین من ترکا حضم الدین اور کما قال علیہ السلام جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا اب یہ کتنی اس امت میں کتنی فیصد نمازی ہم ہمارے محلے میں ہمارے گھر میں دیکھے ہمارے میں محلے میں دیکھے کیا سو فیصد نمازی ہے اس لیے کہ اس کی محنت نہیں جہاں محنت ہے جن محلوں میں گشت پابندی سے ہوتے ہیں اور گھر گھر کی ملاقاتیں کی جاتی ہیں فرد فرد کی ملاقاتیں کی جاتی ہیں اور انہیں جو ہے آگاہ کیا جاتا ہے آخر سوتی جاتی ہے دہانی کرائی جاتی ہے وہ ایک ماحول ہوتا ہے نماز کا نماز کا ایک ماحول ہوتا ہے تو جو ہے نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے ماحول کے اثرات رمضان کے مہینے میں ماحول ہوتا ہے تو فاسق فاجر جو ہے گناہ میں رہنے والا وہ بھی اپنا شراب جوڑ دیتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے ایک ماحول ہے مطلب دوستوں بزرگوں جو دعوت کی محنت کشتوں کی محنت معمولی نہ سمجھے یہ روزانہ کی جو محنت ہے صبح شام کی جو ملاقاتیں ہیں اور گھر گھر جا کر جو ہے ہر ایک سے ملنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت عظیمہ ہے ہر ایک کے پاس میں آپ جاتے تھے اور ہر ایک کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے جو اوکا سے بازار بازار میں جو مجنہ کے بازار میں مینا کے بازار میں آپ گش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا یو نا اس اللہ الہ الا اللہ تم لوں یہ لوگوں نماز پڑھ لو اس کلمے کو پڑھ لو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا یہ گشت والا عمل ہر نبی نے کیا ہمارے اقدام محمد رسول اللہ وسلم گشت کر رہے ہیں لوگ جو ہے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اور آپ کو صاحب کہہ رہے ہیں مجنون کہہ رہے ہیں داہن کہہ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جا رہا ہے لوگ کیسے کیسے الفاظ سے جو ہے ان کو میں گستاخی کر رہے ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ شاہد کہہ رہے ہیں اللہ فرما تو اما اور بقا وہ لے بقول کاہن بما صاحب تم بے مجنون یہ کاہن کا کلام نہیں ہے یہ صاحب کا کلام نہیں ہے یہ نبی مجنون نہیں ہے کوئی بات اپنی ذات اپنی طرف سے نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں وما یم کے یوحا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے واحد نظر ہوتی ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے جو اسی کی تبلیغ فرماتے ہیں اور اسی کی طرف جو دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کبھی بعض دفعہ آپ کے حالات جو ہوتے ہیں آپ کے طبیعت میں بشاشت بھی ہوتی ہے بعض دفعہ جو ہے یعنی آپ کو جو ہے اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہوئے آپ کے یعنی غصہ بھی ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر بات جو ہے میں جو بھی کہتا ہوں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے یہ قرآن ہے یہ وہی مطلوب ہے وہ حدے پاک ہے یہ وہی ہے غیر مطلوب ہے یہ بھی وہی ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کہ اللہ کا اللہ تبارک مطالعہ کے احکامات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ حدیث ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر یقین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں یتیم بنا کر نہیں جا رہا ہوں آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نبی یہ باندھے بلا امت آباد ہو میری بات کوئی نبی نہیں تمہاری بات کوئی امت نہیں اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی نے برے شاہ کو کہتے ہیں میں وہ قیامت کس طرح بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو انسانوں کو کامیابی دلانے والے اور آپ کے طریقے کے علاوہ جتنے طریقے ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں اس کا یقین دلوں میں اترے گا غیروں کے طریقے کا جو ہے ناکامی اس کا یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کا یقین کہ زبان کے بول نہ ہو لیکن اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنے یہ دعوت کی محنت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل کا یقین جو فاسد ہو چکا ہے دنیا میں رہ رہے تھے اس میں فساد آ چکا ہے جب محنت ہوگی تو جو ہے ہمارا یقین صحیح ہوگا اعمال جو امت میں زندہ ہوں گے نمازوں کا اہتمام ہوگا یہ نماز ہر مسلمانوں پر پانچ ہفتے کی فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلا کے نماز کا تحفہ دیا باقی احکامات کو زمین پر اتارے کوئی جو ہے بادشاہ کہ اگر کوئی معمولی چیز دینا ہو تو کسی کے ساتھ میں بھیج دیتا ہے یا جنگ کی چیز ہو تو بادشاہ اپنے پاس میں بلاتا ہے اور اس کو تحفہ دیتا ہے اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ آسمانوں میں اسی کی حکومت ہے زمینوں میں اسی کی حکومت ہر چیز کی جو ہے اس کے قبضے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں بلا کر معراج میں آپ نے نماز سے دی اور پچاس نمازیں کی امت پر جو پچاس نمازیں فرض کی مشا علیہ صلی اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مشا علیہ اللہ سلام نے کہا کہ آپ کی امت پچاس وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی اللہ کے پاس میں جاؤ اور کیا اس میں کم کم کراؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے درخواست کی اللہ نے پانچ کم پھر درخواست کی پھر کم ہوئی مشاعل سلاط وسلام سے ملاقات ہوتے رہی مسلم علیہ السلام کہتے رہے کہ جو ہے نماز آپ کی مت نہیں پڑھ سکے آخر میں پانچ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسا علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے میں بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں جاؤ اس میں بھی کم کرو آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے پانچ پانچ کم ہو گئی اگر جو ہے ایسا نہ ہو کہ تحفہ جو ہے ہاتھ سے لے لیا جائے اور فرمایا کہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھے گا پچاس نمازوں کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرما محنت کم اور ثواب زیادہ یہ رسول اللہ امت میں ہونے کا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اللہ نے محنت کم کرائی اور انعام پورا دیا ایک نکی کرو تو کم سے کم دس نکی کے برابر آپ نے جب گناہ کرتا ہے تو دو فرشتے جو ہیں نا ہمارے ساتھ میں گرامن کاتبی یا لمون ماتفال نیکی کرتا ہے نیکی کا ارادہ کرنے پر لکھ دی جاتی ہے آپ نے جو تحجد کی نیت سے سویا تو میں تحجد پڑھوں گا لیکن آنکھ نہیں کھولی تھی تو اس کو جو تحدید کا سواب ملے گا اس لیے اس کا اسی نیت کی نیت مومنٹ خیر من عمل مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو نیکی کے ارادے پر نیکی جاتی ہے اور نیکی کرنے پر کم سے کم دس گنا اللہ تبارک فرماتے ہیں اللہ بڑے رحم ہیں اللہ تبارک تعالیٰ بندوں پر رحمان الرحیم ہے فاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین رب العالمین ہے رحمان الرحیم اللہ کے کوئی حکم انسان کے بس سے باہر نہیں طاقت سے باہر نہیں انسان کے بس میں جتنا اتنا اللہ تبارک کو سو مت بنایا ہے حکم دو سب ہو جب دعوت دین کی محنت ہوگی تو پانچ نمازیں جو امت میں زندہ رہے گی اور جہاں محنت نہیں ہوگی تو آج ہم دیکھیں امت میں جو کتنی فیصد نمازیں کارگزاری ہوتی ہے ہوگی بعض جگہ جو ہے چالیس پچاس فیصد سے سات فیصد سو فیصد میں تو جو ہے دو تین چار گاؤں ہی جو ہے جو کسی سو فیصد نماز اللہ کا اتنا بڑا حکم نماز فرمایا کہ ایمان کے بعد میں سب سے پہلے بنیادی فرض جو نماز ہے لیکن محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج امت میں زیادہ تر زیادہ طبقہ جو ہے ان کی زندگی میں نماز اللہ کا حکم فریضہ نہیں ہے نماز کو چھوڑنا اکبر الخبا ہی ہے گنا سب سے بڑا گنا جھوٹ بولنے کو آدمی گنا سمجھتا ہے اور خیانت کرنے کو چوری کرنے کو گنا سمجھتا ہے لیکن نماز چھوڑنے کو گنا نہیں سمجھتا بادہ تو کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن جو ہمارے اخلاق اچھے ہیں نماز نہ پڑھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا حالانکہ نماز کو چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا کے معراج میں اللہ رب العزت بلایا کہ اس قوم پر گزر ایک قوم پر گزر ہوا اور اس قوم پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ شخص جو ہے اس کا سر پتھر سے جو ہے گزرا جا رہا ہے اس کو پتھر مارا جا رہا ہے اور سر جو ہے پھٹ جا رہا ہے اور پھر دوبارہ سر صحیح ہو جاتا ہے اور پھر جو اس کو جو ہے پتھر سے مارا جا رہا ہے علیہ صلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے فرمایا کہ یہ ہے یہ وہ شخص ہے جو نماز میں سستی کرتا تھا اور سر پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے ہمارے آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں آگا دیکھ کر آپ وسلم سے سارے احوال دے کے نیتوں کا کیا بدلا ہے جنڈک اللہ نے دکھلائی اور جہنم کا جو ہے گناہ کا کیا سزا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا جو ہے نظارہ کروایا یہ نیکی کرے گا تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت دیں گے اور اللہ نے کیسی جنت بنائی اور آدمی حکمرت ناشکری کرے گا اللہ کے حکم کے خلاف زندگی منمانی زندگی گزارے گا خواہشات والی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اللہ نہیں چاہتے کہ جو ہے بندے کو عذاب میں مبتلا کرے مائیں فل بھی عذاب میں تمہیں شکست ہوا کیا ہے کہ اللہ تمہار پتلا بندوں کو عذاب دے اگر تم اللہ کا شکر کرو اللہ کے ذات کا نمان لاؤ آپ کے زمانے میں آپ کے دولت کرنے پر ایک عورت آئی تھی اس کے ساتھ میں دو بچے تھے اس عورت نے آ کے امی جان آصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے لیے کچھ دے دو میں بھی بھوکی ہوں میرے بچے بھی بھوکے ہیں ایسا رضی اللہ تعالانہ ہے تین کھجورے لائے آپ کے یہاں ہمارے طرح شوق تو ہوتا نہیں تھا تین دن چاند گزر جاتے تھے چولہے میں آگ نہیں جاتی ایسی ایسے حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جو ہے یہ حالت ہے نو گھرانے میں یہ حالت ہے آپ کے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ اہم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما علی رضی اللہ تعالیٰ گھرانے کے لیے یہاں لگ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے آپ پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت تھی جب سفر سے آتے آپ استعمال جاتے سب سے پہلے ارے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف شیف جاتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ نے تشریف دی کہا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں حسن حسن حسین رضی اللہ عنہ کہاں ہے فاطمہ رضی اللہ کا آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھی کوئی چیز نہیں تھی کہ ان کو جو بچوں کو کھلایا جائے علی رضی اللہ علان محنت کے لیے جو ہے گئے ہوئے ہیں تاکہ محنت کر کے جو ہے کچھ کھجورے ہے اس لیے دونوں بچوں کو کہا علی نے کہا کہ بچے بھوکے ہیں اگر گھر چھوڑ کے جاؤں گا تو جو ان کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو اس لیے دونوں کو ساتھ میں لے گئے اور کھلا باغ میں گئے ہم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی طرف تشریف لے گئے کہ دیکھا کہ چھوٹا سا جو ہے جگہ ہے موز ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے اگر حسن حسین رضی اللہ قرآن ہو گیا اسے کھیل اور خود کھجورے سامنے رکھی آپ سے سرم پہنچے دونوں بچوں کو دیکھا کھائی اور فرمایا علی اب دکھ ہونے سے پہلے پہلے بچوں کو جو اپنے گھر نہیں لے جاؤ فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ابھی جو ہے بچوں کے ہاتھ جو ہے تھوڑی کھجوری اتنی ہو گئی تو بچوں کے سامنے رکھی کچھ تھوڑی اور بھی محنت کر لوں تاکہ کھجورے جو ہے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے آپ یہ جو ہے اس کی حاصل کر سکتے ہیں جو ہے دوبارہ گئے اور جو ہے کچھ محنت کر کے کھجورے لے کے آئے اور گھر لوٹے ایک آپ سے نظر اپنے کندھے پہ اٹھایا اور ایک بدر اپنے کندھے پہ اٹھایا اور گھر آپ سے لہسن میں تشریف تھے یہ آپ سے لہسن کے گھرانے کی اور آپ کے آنے بھائی کی اور صحابہ اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ مشقتوں کے بعد دین ہمارے پاس میں آیا یہ مجاہدے کے بعد میں دین آیا صحابہ نے کیسے تکلیف اٹھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر جو تھا وہ اختیاری تھا اختیار نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے آفر کی تھی اب تک نبی بننا چاہتے ہیں ملک نبی بننا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو علی فاطمہ رضی اللہ وسلم کے لیے جو ہے خزانے نہیں جمع کر سکتے اللہ سے بار بتارا دیا اس طرف سے پیشکش تم چاہو تو جو ہے بادشاہ والی نبوت ادا کرو تم چاہو تو فطیری والی نبوت تو آپ نے فرمایا تو میں عبد النبی بننا چاہتا ہوں نبوت ابدیت والی نبوت چاہتا ہوں بادشاہ والی نبوت نہیں چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آفر کی کہ تم چاہو تو مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دو اور تمہارے ساتھ ساتھ چلے اور جس کو تم چاہو اس کو کاٹ کاٹ کے لو آپ چاہتے تو جو ہے آپ اللہ سے جو ہے اس کو بنوا سکتے تھے تو مکہ کے پدری لی سبزار ہو جائے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ تیرا شکر ادا کرو ایک دن پانی پیوں تاکہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ جو صبر کروں یہ آپ سے اللہ کی جو زندگیاں تھیں جہاں بھی کرا تو اللہ کی زندگیاں تھیں اس محنت سے جو امت پہ دین زندہ ہوا ہے یہ چلت پھرت سے امت پہ دین زندہ ہوا ہے اب مکرمہ میں رہتے رہنے والے مدین منورہ میں رہنے والے آپ صلی اللہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے تھے لیکن مقصد دوست بزرگوں اللہ رب العزت کی دین کے لیے نقل و حرکت آج کے زمانے میں و فساد کے زمانے میں یہ اپنے کاروبار میں اپنے گھر میں غفلت والے ماحول میں بیچنے والے ماحول میں رہتے رہتے محترم دوست بزرگوں یہ ہمارے دل کی دنیا جو ہے اس میں اس ایمان میں فساد آ گیا اس یقین میں فساد آ گیا وہ اعمال جو ہے ظاہر میں یہ امال نظر آتے ہیں اس میں حقیقت نکل گئی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں خوشو خوشو نہیں ہے نماز میں دھیان نہیں ہے اسی لیے کہ چوبیس گھنٹے اسی جو ہے دنیا کے ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جو دنیا دنیا کرتے صبح میں شام میں رات میں اسی فکر کے ساتھ میں ہم زندگی گزارتے ہیں اسی لیے جو ہم نماز شروع کرتے اللہ پر کہتے کہ ہم دنیا میں چلے جاتے ہیں اس لیے کہ ہماری محنت کسی پر ہے نماز کی دعوت صرف نماز کی دعوت نہیں ہے خوش و خوشو والی نماز کی دعوت ہے کہ ہماری نماز گیان کے ساتھ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم اس کا تصور ہو ہم کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں ایک صحابی رضی اللہ کران عراق شام تشریف لے گئے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا پوچھا کہ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہو اور چالیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں پر ایسی نماز جو ہے تو فرمایا کہ یہ نماز جو ہے آپ سب تم نے جو پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ایسی نماز بغیر خوشو کے اگر پڑھے گا تو جو ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعو پر نہیں اٹھایا جائے گا اب ہم سوچیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہمارے ایمان کا کیا حال ہے ہمارے اخلاق کیسے ہیں ہماری زندگی میں جو ہے علم کا علم دین کتنا ہے جہاد کے ساتھ میں علم کا زندگی گزار رہے ہیں اور جو غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں بار بار مولانا ابراہیم صاحب کا بھی ہے میں یہی کہتے ہیں کہ امت جو ہے امت میں کس طریقے سے علم زندہ ہو جائے فضائل والا علم مسائل والا علم دونوں ہے عمل پر کیا ملے گا عمل کا شوق پیدا ہوگا رغبت پیدا ہوگا جب عمل کا شوق پیدا ہوگا تو عمل کرنا آسان ایک آدمی جو ہے پیاسا ہے سب تو پیاس ہے گرمی ہے دھوپ ہے پانی کی اس کو طلب ہے پانی جو ہے پیے گا ایک آدمی جو ہے پیاسا نہیں ہے اس کو پانی کی کوئی طلب نہیں ہے طلب ہوگی تو جو آدمی محنت کوشش کرے گا تو ایسے جو ہے اس محمد فضائل کے ذریعے سے کہ اللہ کیا دیں گے کیا انعام دیں گے سبحان اللہ کہنے پر کیا انعام ملے گا ذکر کرنے پر کیا اللہ تبارک بعد انعام دیں گے اس کا تصور ہو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہاں جنت میں درخت سے رکھے دنیا میں کھیتی کرنے کے لیے جیسے جتنی محنت کرنی پڑتی اور جنت کی کھیتی کرنی ہو سبحان اللہ کہہ دیا جنت میں درخت ہوتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ اسکار جو ہماری زبانوں پر کثرت سے ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ہیں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں ایک تو اللہ کو یاد کرنا ہے ایک اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے اللہ کو یاد رکھنا یہ اللہ کے حکم کی تابیداری کرنا ہے اطاعت کرنا ہے جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی وہ ذاکرین میں سے اس کا جو شمار ہو ہوتا دوست بزرگوں ہر وقت جو ہم اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے بنے اور آخرت کو ہم یاد رکھنے والے بنے ہر وقت آخرت ہمارے سامنے ہو ہمیں مرنا ہے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور اللہ تمہارا پتلا دوبارہ زندہ کرے گا اور زندگی کا حساب لے گا اللہ کو فرمایا کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور جب تم ہمارے پاس میں لوٹائے نہیں جاؤ گے دوبارہ اللہ پاک کو زندہ فرمائیں گے اور حساب لیں گے ان نہ لینا ایاب ہوں تم ان نہ لینا حساب ہوں کہ تم ہمارے پاس میں لائے جاؤ گے اور تمہارا حساب ہوگا ہم نے تم کو جو زندگی تھی کیسے گزاری جوانی تھی کیسے گزاری علم دیا تھا اس پر عمل کیا مال کیسے کمایا کہاں پر خرچ کیا جب تک کہ جو ان پانچ سوالوں کا جواب نہیں ہوگا اس وقت تک قدم میدان حشر سے جو ہے ہٹ نہیں سکے گا ہر وقت جو ہے آخرت کا اس اللہ رب العزت کا اس ہو علم ذکر سے جو یہی کہا جا رہا ہے اللہ تبارک پتا کو ہم اتنا یاد کریں اتنا یاد کرے کہ گویا تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں انتا ملبوا کا نگر بنا صرف سے آسان والی زندگی گزارنے والے بنے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ جو دوسرے نمبر کی کیفیت ہے پہلا نمبر تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ہم جو عمل کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے ہمارے عملوں کو جو ہے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز جو بے خبر نہیں ہے اللہ کا ہمارے عمل یہ ظالمین یہ سوچے کہ اللہ تبارک کو ہمارے اعمال کی خبر نہیں ہے اللہ تبارک کو سارے ذرہ ذرہ کا علم ہے ہمارے سین میں کیا ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے ظاہر اور جو ہے سب کھلا ہوا ہے ذکر سے مقصود ہے اس لیے کہ مصنون دعائیں ہیں ہر وقت کی دعائیں اس میں اللہ کا اور آخرت کا ذکر ہے صبح اٹھتے ہی فوراً جو ہم دعا پڑھتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں الحمد للہ احیانہ بادما باد اما کرنا بھائی لیکن نوشو اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد میں ہمیں زندگی دی نیند بھی جو موت کی بہن ہے پہلے ہی نشور اور اس اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے گا میں جو اللہ کے سامنے جو حساب دینا ہوگا یہ آخرت کو یاد دلائے سواری میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھو سبحان ہاں اللہ دے سخت لنا را وما تنڈا لو مسنی وہ الى بنا لمن خلی ہوئی کہ ہم اللہ ہمارے گھر کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں آخرت کا تذکرہ ہو شادی کا جو اللہ نے تذکرہ کیا نسا اور تم ہر سکوں بات ہو ہر سکم اللہ شریک اناشی اللہ لیکن آخر میں اللہ کو فرمایا کہ تم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ اس میں پھنس کر غفلت کے ساتھ ان زندگی گزار ان ملاقو ہمیں اس اسباب پر ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس کو ہمیں استظار رکھنا ہے اس کا ہوا مسلم گاؤں میں جو اس میں آخرت کو یاد دلایا گئے یہ دنیا جو ہے آخرت کی دیکھی ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے حقوق اللہ بھی ہے حقوق الباس بھی حقوق اللہ کے بارے میں تو اللہ لیزا فرماتے ہیں کہ مجھے معاف کر دوں گا لیکن حقوق الباس ہمارے معاملات جو ہے کیسے ہوں ہماری معاشرت کیسی ہو ہمارے اخلاق کیسے ہوں دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے تلوار کے زور سے دین نہیں پھیلا ہے یہ لینڈنگ صحیح ہو ہر ایک کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرنے والے ہوں ہم اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پیاؤں دبد ماں کان ابد پیاؤں عقئی اللہ تبارک فتلا اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی ستاری فرماتے ہیں جو اپنا بھائی کی ستاری کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ کے بار پر ٹھیک کہیں گے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں دیا میں بیمار تھا تم نے جو میری عیادت نہیں کی بندہ کہے گا پرندگار تو آپ کا رب العالمین نا آپ کیسے آپ کو بھوک لگ سکتی ہے پیاس لگتی ہے آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں اللہ کو فرمائیں گے میرا بھلا بندہ بھوکا تھا اگر تم اس کے پاس میں جائے تو اس کو کھانا کھلاتے مجھے وہاں پاتے بھلا بندہ پیاسا تھا اگر اس کو پانی پلاتے تو مجھے وہاں پاتے بلا بندہ بیمار تھا اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے مسلمانوں کے جو حق ہے تو اس کی عیادت کرتے مسلمان بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا یہ مسلمان مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جب عیادت کے لیے جاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح آدمی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مفرت کی دعا کرتے ہیں اور شام کو جو ہے عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک جو ہے رات سے صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مفرت کی دعا کرنے کرتے ہیں ایک دفعہ محمد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس مجھے ساتھ مجھے بیٹھے ہوئے تھے تو کہا چلو ستر ہزار فرش کے دعا لینے کے لیے میرے جو ہے ساتھی بیمار تھے اور کہا کہ ہمارے ہر ایک کے ساتھ میں ستر ستر ہزار فرشتے جتنے دس آدمی جائیں تو دس آدمی کے ساتھ میں ستر ہزار فرشتے اور اس کے لیے جو ہے مفرت کی دعا ہر فرشتے اس کے لیے مفرت ہے دعا کرتے ہیں یہ مسلمان کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو معلوم کر کے جو ہے حق کو ادا کیا جائے گا یتیم ہے یتیم ہے تو مسلم دوست بزرگوں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جو ہے اس کے فضائب آئیں گے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اس کے اعتبار سے اللہ تبارک بتانا جو ہے نیتیاں آتا فرمانا اور آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے یعنی دو انگلیاں کتنے قریب ہیں جنت میں اس اعتبار سے یتیم کی کفالت کرنے والا اتنا قریب ہوگا یہ اخلاق ہے یہ اخلاق سکھائیں ایک تو یہ عبادت کا دین ہے نماز روزہ زکات حج کے برائز میں سے ایک اخلاق کا دین ہے کہ ہمارے اخلاق بہتر سے بہتر بن جائے ہمارے معاملات صحیح ہو جائے حلال حرام کی تمیز کرنے والے بن جائے جائز ناجائز کو جو ہے معلوم کر کے اس کے اعتبار سے زندگی گزارنے والے بن جائیں مسلمان جو پابند ہے اللہ کے احکامات کے معلوم کرے کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے ان کے پاس میں ایمان باللہ ایمان بالآخرت نہیں ہے نہ اللہ پر ایمان ہے نہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین ہے نہ آخرت پر یقین ہے ان کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ کل لڑام بڑھ ہو مادل وہ تو چوپائی کی طرح زندگی گزارتے ہیں یہ جانور جو ہے کھیت پہ جب سے چلنے لگتا ہے تو نہیں دیکھتا کس کا کھیت ہے کبھی یہاں منہ مار لیا کبھی وہاں منہ مار لیا بلکہ سکھ گئے گزرے ہیں یا پھولوں نے کماتا پھولوں نے نام وننا اور مسول اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور نتیجہ اس کا آگے جاننا پڑتا اللہ تبار تعالیٰ نے انسان بنایا عقل عطا فرمائی اور کن نعمتوں سے اللہ تبار تعالیٰ نے نوازا اس لیے مختلف دوست بزرگوں اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا ماں باپ کے حق کو ادا کرنا اللہ کے بعد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے اللہ تبار تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ماں باپ کو اس تک مت کہو اللہ تک نہ ہو کہتے ہیں کہ اس سے اگر جو نیچے اگر کوئی درجہ ہوتا تو جو اللہ تبارک جس ماں باپ نے ہمیں جو ہے بچپن میں ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی اور جو ہے وہ بھوکے رہ کر ہم کو کھلایا پیاسے رہ کر ہم کو پلایا وہ جو ہے کیلے میں سوتی تھی اور ہمیں جو ہے کتنے راحت سے رکھا اور کتنی تکلیفیں ہمارے لیے برداشت کی آج وہ بوڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے تو آج مطلب دوست بزرگوں ان کا ہم پر حق ہے ایک صحابی جو ہے اپنے والدہ جو ہے پیروں سے معذور تھی اس کے کندھے پر جو ہے اٹھا کر حج کے لیے لے گئے اور سارے اعمال کروائے اور پیدل پہلے حج ہوتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ کے سامنے پیش آپ نے پیش کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا پیدل چلا ان کو اٹھا کر ان کی ساری ضرورتیں اور جو ہے بیت اللہ کا طواف کروایا حج کروایا آپ نے فرمایا کہ اس بات والدہ نے پیدائش کے وقت سب سے پہلے جو کرانے کی جو آواز تھی اس کا بھی حق ادا نہیں یہ ماں باپ کے حق ہے جیسا انسان ماں باپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا بڑا ہونے کے بعد اس کو اولاد ایسے ہی معاملہ کرے گا اگر ہم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہمارے اولاد ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے پہلے جو ہے بیان میں مولانا بیان کر رہے تھے ایک شخص کو دیکھا اس کا لڑکا اس کو جو بیٹا جو باپ کو مار رہا ہے اور کسے کا شرم نہیں آتی بوڑھے آدمی کو جو ہے پکا اس طرح وہاں پہ تو مار رہا ہے ایسا نے کہا مار دے تو مولانا کہ میں نے بھی میرے باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا تو جیسا کریں گے ویسا ملے گا جمع ددین و سدار اس لیے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا آپ نے فرمایا مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے تین دفعہ فرمایا صاحب نے فرمایا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا پڑوس اس کے تکلیف سے معمول نہ ہو یہ اخلاق ہے ابن عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر آتے تھے تو گھر والوں کو پوچھتے تھے کہ پڑوس میں جو ہے کھانا پہنچایا نہیں پہنچایا مدینہ منورہ میں جو ہے یہ یہود رہتے تھے ان کے گھر کے آس پاس صاحب کرام رحم اللہ جن کے گھر جہاں ہوتے تھے وہ یہود کے گھر بھی ہوتے تھے اور ان کا پڑوسی یہودی تھا تو یہودی کے بارے میں کہ یہود ہونا تو اس کا فیل ہے لیکن میرا پڑوسی ہے اس پڑوسی کو حق کو ادا کرنا رشتے داروں کے حق کو ادا کرنا ہمارے رشتے دار ہیں اگر رشتے دار ہمارے کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتے ہیں یہ تو جو ہے لین دین یہ تو تجارت ہو گئی فرمایا کہ جو ہے اگر وہ تمہارے ساتھ میں برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرے تمہارے ساتھ میں بد اخلاق سے پیش آئے تو ان کے ساتھ میں اخلاق سے پیش آئے عبدالبلی سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے جب السلام میں داخل ہوئے مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے خطبہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے یا الناس اب سلام وط التحام سل الرحام اسفلجن سے بھی سلام یہ لوگوں سلام کا رواج ڈالتے چاہے پہچانتے نہ پہچانتے یہ ہمارا سلام کا رواج ہے اس کی ضرورت ہے ہر ایک کو ہم سلام کرنے والے بنے یہ سلام جو سلامتی کی دعا ہے اللہ کے ساتھ سلام ہے اور سلام دارالسلام کے طرف اللہ تبارک دعوت دیتے ہیں واللہ یدعو الى دار سلام یہ سلام کے دعا گھر میں جب داخل ہو بغیر سلام کے داخل نہ ہو یہ شرم نہ کرے کہ بیوی کو کیسے سلام کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہے آپ کو سنت زندہ ہو چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کر کے گھر میں داخل ہو اس کی وش ہے گی یہ دعوت کے محنت مقصد رسولوں سے چلت پھرت نہیں ہے مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ میرے محنت کا مقصد احیاء اور جمع ماجا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف اللہ تبارتن ہو فرمایا ہے کہ پورا دین جو ہے یہ عمر کی زندگی میں کس طرح زندہ ہو جائے عقائد کا دین زندہ ہو جائے عبادت کا دین زندہ ہو جائے معاملات کا دین زندہ ہو جائے معاملات ہمارے صحیح ہیں سود سے بچنے والے ہیں ستکار اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ سود میں مال بڑھتا ہے اور صدقات سے مال گھٹتا ہے لیکن اللہ رب کیا فرماتے ہیں یہ بھک اللہ ربا کی صدقات اللہ سود کو مٹاتے ہیں صدقات کو بڑھاتے ہیں اللہ کو فرماتے ہیں ہمارا کاروبار کوئی صحیح کاروبار ہے تجارت کرنا منع نہیں ہے تجارت کرنا بھی عبادت ہے جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے کاروبار کرنا عبادت ہے کھیتی باڑی کرنا عبادت ہے ملازمت کرنا عبادت ہے لیکن مقصد دوست بزرگوں یہ عبادت کے بعد کی عبادت ہے کہ جس میں سب ایسی تجارت ہو جس میں کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے فرض نماز کا وقت آ گیا ہم کاروبار میں بیٹھے ہیں اور گاہک پر گاہک جو ہے جمع ہو رہے ہیں اور اللہ کی بنادی پکار رہا ہے ہین صلاح فلاح ہین االگ مسلم اس بزرگوں جب اللہ کے اظہار سے ہونے کا یقین ہوگا تو آدمی جو ہے اپنی تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے بار پا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چل دے گا اس لیے کامیابی میری اس دکان میں نہیں ہے کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہین االگ سلا ہین االگ بلا کہ بلند آواز سے جو ہے آواز لگا رہے ایک تجارت کرنے والوں تمہارے کامے میں تمہاری اس تجارت میں نہیں ہے تمہاری اس کھیتی میں نہیں ہے تمہاری نسل و وسائل میں نہیں ہے کامیابی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے احکامات میں رکھا وہ صحابی اللہ مغل کہ اللہ نے جہاں عبادت کی تعریف فرمائی تجارت کی تعریف فرمائی عبادت کی تاریخ میں جو ہے شوق دیتا ہوں تو بڑی کثرت سزا رکو کرنے والے آپس میں رحم کرنے والے اور بےمانوں پر بڑے سخت تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ میں یہ زندگی گزارنے والے تھے اس کے ساتھ ساتھ میں رجا رات رجا وہ ایسے مرد تھے جن کی تجارتیں اللہ کے ذکر سے اللہ کے حکامات سے نہیں روکتی يخافون يوما تتقلب یومن القلوب تکلبر اس دن سے ڈرنے والے تھے کہ جس سے آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائے ہر وقت ان کے سامنے رہتی میں جو عمل کر رہا ہوں اس سے میری آخرت بند رہی ہے میری آخرت بگڑ رہی ہے میرے زبان کے بول سے آخرت بند رہی ہے بگڑ رہی ہے میرے عمل سے جو ہے میری آخرت بن رہی ہے میری آخرت رہی ہے ہر وقت جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی کاروبار میں رہتے ہوئے بھی اسباب میں رہتے ہوئے مقصد رسم لوگوں کو اس انتظار کے ساتھ میں جو ہے زندگی گزارنے والے تھے جہاں کرام رو اللہ جب فرماتے تھے ان نما ہما منا الآخر صرف ہما منا دنیا کہ ہمارا غم اور ہمارا مقصود آخرت ہے رہی ہمنا دنیا اس محنت سے ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے یہ دین کے محنت کے صحابہ کے جواب بھی اللہ کے راستے میں جاتی تھی پیدل جاتی تھی سواری سے جاتی تھی تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے کفر کا کلمہ زیر ہو جائے انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تقریباً یہ ڈیڑھ سو کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی اس میں پچیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود آپ شریک تھے اللہ کے راستے میں نکلے والدار صحابہ بھی تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے غریب صحابہ تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے مجھ میں دونوں طبقے ہیں بازو اللہ نے خود مال بھی دیا اور بازو اللہ تبارک تعالیٰ نے کم مال دیا ہے تقسیم تو اللہ کی طرف سے نہ قسم پسند میں نہ ہوں بھائی سطح ہوں حیات دنیا لیکن زندگی کا مقصود اللہ اور آخرت ہے اللہ کے دین کی محنت ہے ہمارا جینا مرنا اللہ کے دین کے لیے اس دنیا میں جتنی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے یہ اس دین کی محنت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی عطا پر ہمارے زندگی میں پورا دین آئے ادھورا دین نہیں ہے یا یہ الخلو کی سل میں کام ہے یہ ایمان والوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اسی لیے صحابہ جماعت میں نکل کر اللہ کے راستے میں نکلے سردی کے موسم میں نکلے سخت سردی تھی ہزار جو ہے سخت سردی میں ہوا خندق کھودی جا رہی اور بھوک کی حالت ہے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے یا رسول آئے علیہ وسلم اب تو بھوک برداشت نہیں ہوتی پیٹ پر پتھر باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہو گئے ایسی بات ہے کہ حالت میں اللہ کا دین کا کام پانی نہیں تھا پیاس لگ رہی پانی ختم ہے اونٹ کے حجروں کو نچوڑ کر کے اپنا حلق کر سکتے اور اللہ کے راستے کی اللہ کے دن کی محنت صحابہ وہ حاضر تھے یا انصار تھے دوسرا طبقہ نہیں تھا رہا رات کا مالدار صحابہ بھی تھے عبد الرحمان میں رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ زبیر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن طلحہ یہ غنی صحابہ تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کبھی بھی انہوں نے مال اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنا عبد الرحمان میں نوکر دی اللہ تعالیٰ اللہ نے کتنا مال دیا تھا مال کوئی بری چیز نہیں ہے مال کو اللہ نے خیر سے تعبیر فرمان وقت من خیر خیر فرمائے ان کو اصل اللہ نے اتنا مال دیا تھا ایک دفعہ جو ہے قافلہ آ رہا ہے بڑا شور ہوگا مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشا رضی اللہ کے سے پوچھا کہا کہ عبد الرحمان عوف کا تجارت کا وشے سے قافلہ آیا جو اس کا تھا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ کے بندو پر خرچ کرو اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو جو قافلے کے جتنا مال تھا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ کا سارا کا سارا اللہ کے راستے میں گیا مال تھا لیکن دنیا بنانے کے لیے نہیں تھا عیاشی کے لیے نہیں تھا خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں تھا اللہ نے اس مال کو دین کے حیات کا ذریعہ بنایا تھا کہ اللہ کا دین زندہ ہو امت جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والے کس طرح بن جائے تو صحابہ غریب تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ایسے غریب تھے کہ شاید آج کے زمانے میں کوئی غریب ہو فرمایا گھر میں کھانے کے لیے پاتا ہے اور انتقال ہو رہا ہے تو کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے رضی اللہ آپ سے ہفتے کی چچا ہے سید تو ہے سر ڈاکا جاتا ہے پیر کھل جاتا ہے جاتا ہے سر کھل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے جنت سے آپ کفن نہیں منگا سکتے لیکن جو ہے دین جو زندگی میں آئے گا مشقت محنت سے آئے گا مجاہدے سے آئے گا ہم چاہتے ہیں دین آئے لیکن ہمیں نہ سردی برداشت کرنی پڑے نہ گرمی برداشت کرنی پڑے اور نہ گھر کے راحت جو ہے وہ ساری راحتیں ہمیں اگر میرے تو اللہ کے راستے میں جائیں جب جماعت کا رخ آتا ہے تو یہی دیکھتے ہیں بھائی کون سی جگہ کا رخ ہے تو جہاں نصرت زیادہ ہے اور جہاں آؤ بھگت ہے یہ رخ برابر ہے اور اگر جو ہے رخ ذرا خشک آ گیا عمیر صاحب یہ رخ بدل دو شادی تیار نہیں ہے نئے نئے ساتھی آج کی تکلیف کوئی تکلیف ہے آج کی مشقت کوئی مشقت ہے ہمارے اگلوں نے کیسے کیسے جو محنت کر کے مشقتیں برداشت کر کے اللہ کا دین کا کام کیا دوست بزرگوں یہ تکلیف اللہ کے دین کے خاطر کی تکلیف ہے صحابی کرام اللہ تعالیٰ مجمعین یہی فرماتے تھے اللہ عائشہ اللہ عائشہ لاف رہا الانصار والمہاجرہ اور اللہ عیش مزے تو آخرت کے مزے یہاں کے مزے تو موت پر ختم ہو جائیں گے یہاں کی تکلیف موت پر ختم ہو جائیں گے آخرت کے مزے ہمیں ہمیشہ مزے رہیں گے اور خدا نہ خاصہ بےمانی کے ساتھ میں موت آئی جہنم خالدین اپ آبجہ ہمیں ہمیشہ جو ہے جہنم میں جلتا رہے گا اس لیے مثلاً دوست بزرگوں غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے بجلی کے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور ایمان والے ماحول میں اپنے آپ کو چلانا ہے اور دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے دنیا تو کیا دھوکا ہے دنیا بنانے والا وہ خود خبر دے رہا ہے امن حیات دنیا اللہ بتاؤ غرور دنیا اور دنیا کی زندگی دنیا کا رمق اور دنیا کی جو ہے یہ زیب و زینت یہ سارا کا سارا یہ جو چمک نظر آتی ہے یہ دھوکہ ہے اور دھوکہ جو ہے موت پر کھل جائے گا حقیقت سامنے آ جائے گا اس وقت جو انسان کہے گا رب جڑو رب جڑو اور دوبارہ دو بارہ لوٹا دے لال نے آمد مدو بیما بیما ترقرا اچھے عمل کر کے آؤں اب خواہشات والی زندگی نہیں گزاروں گا تیرے حکم والی زندگی گزاروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں بن کر زندگی گزاروں گا لیکن اس وقت کہا جائے گا کل وقت ہاتھ سے چلا گیا موقع نہیں ہوگا انسان خون کا آنسو شروع ہوئے جہنم میں جب ڈالا جائے گا کپر کی حالت میں اگر اس کی موت آئی اور جہنم سے جو ہے نکلنے کی کوشش کرے گا علما ارادوں یا خرجو مینا اور دوسرا اس جہنم اس کو دھکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا وضو کو عذاب الحریق ملنے کا عذاب کرنا یہ محنت پسند ہو بزرگ اسی ایمان کو بچانے کی محنت ہے اور دین کو جب اپنی پورا دین ہماری زندگی میں لانے کی محنت ہے اس محنت کے ذریعے سے جو ہے ہمارا یہ ہمارا دین میں کمال پیدا ہوگا ہمارے ایمان میں قوت طاقت آئی گی ہمارے اخلاق بہتر سے بہتر بنیں گے آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن جو بودا ایمان ہے ضعیف ایمان ہے کمزور ایمان ہے جو اللہ کی فرائض پر بھی کھڑا نہیں کر سکتا حرام سے بھی نہیں روک سکتا یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے میں حرام دیکھ رہا ہوں یا حلال دیکھ رہا ہوں یہ کان سے بھی حلال سن رہا ہوں یا حرام جو ہے سن رہا ہوں یہ زبان سے جو بول رہے ہیں میرے آزاد حرکت جو کر رہے ہیں سمجھو بزرگوں یہ ایمان کی جو طاقت ہوگی تو جو دین پر چلائے گی یہ تو بات جو ہے یقینی ہے کہ دین ہے تو کامیابی ہے اور دین نہیں ہے تو ہلاکت یقینی ہے اور دین زندگی میں کیسے آئے گا دعوت محنت سے آئے گا دعوت کے ذریعے سے ماحول بنے گا تو جو ہے دین پر چلنا آسان ہوگا دین اب دن یوز ہوگا بہت آسان دین ہے اور یہ بھی فرمایا کہ دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے کہ چنگارے کو ہاتھ میں لینا سزا دے فرمایا کہ جب دعوت کی محنت ہوگی عبادت کا ماحول بنے گا اور اخلاق کا ماحول بنے گا اور اللہ کے راستے میں جان مال لگانے کا جب ماحول بنے گا تو دین پر چلنا بہت ہی آسان ہے پانچ ہفتے کی نماز پڑھنا مشکل ہے چوبیس گھنٹے اللہ نے دیے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے صرف دس فیصد مانگا ہے دو گھنٹے زیادہ سے زیادہ ڈھائی گھنٹے جو ہے آدمی جو ہے پانچ وقت کی نماز میں سفر کرتا ہے واقعی تو جو اپنی دنیا میں لگاتا ہے اتنا آسان دین ہے اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو تکلیف فجر کی نماز میں صرف دو رکعت رکھی فرض دوسری نماز میں چار رقاب فرض تین رکعت فرض اللہ جانتا ہے بندے کے حوال کو جانتا ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں سستی ہے اسی لیے دور کی نماز پڑھ رہے لیکن پھر بھی آج آپ ہیں ہمارے محلے میں مسلمانوں کیا حوال ہے کہتے ہیں مولانا چار وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز نہیں پڑی جاتی بس اسی لیے کہ قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جاتا گھر رہتے ہوئے فجر میں ماں باپ بھی اٹھاتے ہیں تو یہ جوان نہیں اٹھتے پھر آپ سے جاگتے رہتے موبائل دیکھتے رہتے ہیں گیارہ بج جاتے ہیں ایک بج جاتا ہے دو بج جاتے ہیں تین پورے نہیں ہوتی اور پھر یہ نماز پورا ہو جاتی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی دیر سے نہیں اٹھتا دیر سے سوتا ہے آج کا ماحول مقصد بزرگ کو جاگنے کا ماحول ہو گیا بجے کی نماز ہے جو اتنا بڑا اہم فریضہ جو ہے آج امت کی زندگی سے نکل گیا کسی دن کی محنت نکل گئی جس میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا بال شیطان بھی ادنی شیطان اس کے میں پیشاب کر لیتا ہے اور اسے نہوست کے ساتھ میں اپنے کاروبار میں جاتا ہے اس کا کاروبار جو ہے مقدے کی روزی ملے گی لیکن نہوست والی ملے گی برکت نہیں ہوگی اس کاروبار کا جو بجٹ کی نماز سے پڑے بغیر جاتا ہے جو اللہ کے حکامات پہ جو چھوڑ دیتا ہے اسی لیے بس دوست بزرگوں کہ فطر فساد کے زمانے میں اللہ نے جو محنت کا فرمائی یہ بڑی جو ہے بڑی نعمت ہے اور ہمارے ایمان کی سلامتی ہمارے بیوی بچوں کی جو ایمان کی سلامتی اور امت جو ہے اس کی زندگی میں دن آئے اس کا ماحول جب بنے گا تو دن پر چلنا آسان ہوگا عمر صاحب رام ایک دفعہ فرماتے تھے کہ ایک جگہ چند ناک کٹے ہوئے بیٹھے ہوئے جیسے معذوری کی محفلیں لگتی ہے جو نہیں سنتے ان کی بھی محفل لگتی ہے ایسے بھی ان کی محفل لگی ہوئی تھی کہ سب ناک کٹے ہوئے بیٹھے تھے ایک شخص ناک والا وہاں پہ پہنچ گیا تو صاحب ناک کٹے ہوئے سب ہنسنے لگے اس پر آئے اور کہنے لگے نکو آیا نکو آیا نکو آیا ناک ہونا یہ ہے بے عیب ہے ناک نہ ہونا بے عیب ناک ہونا تو جو ہے اچھی چیز ہے لیکن بے ناک والوں کا ماحول ہے بے دین کا ماحول ہے بے دین کے ماحول میں آدمی جائے گا تو مسلم کو دین والے کا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا باقی جگہ آپ نے اپنے نام اسلامی نام پیش کرنے کے لیے شرماتا ہے دین پر چلنے کے اعتبار سے آپ شرم محسوس کرتا ہے یہ ماحول کا اثر ہے دعوت کی محنت کے ذریعے سے مسلم دوست کو اللہ تبار بتانا یہ گندے ماحول کو اچھے ماحول سے تبدیل فرما دیں گے ایمان کا ماحول بنے گا عبادت کا ماحول بنے گا ہمارے ایمان میں قوت طاقت ایسی پیدا ہوگی کہ ہر حال میں ہم اللہ کے دن پر چلنے والے بنے ایک تو ماحول کا دین ہے جب تک ماحول ہے تب تک سر پہ ٹوٹی ہے یا ماحول سے باہر نکلے تو سر سے ٹوٹی اتر گئی پر ہم نے جیسا تھا ویسا جو ہے دنیا کے اندر جو مشغول ہو گیا لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کو بنایا قوت طاقت پیدا کی اللہ سے تعلق پیدا کیا دل کے یقین کو صحیح کیا وزن سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کیے اور حقیقت والا دن زندگی میں آیا تو مثلاً دوست بزرگوں چاہے کتنا بجلی کے ماحول کیوں نہ ہو اس کی ایمان میں قوت طاقت ہے کہ اسے بجلی کے ماحول میں بھی اپنے دین پر رہے گا اپنے دین پر چلے گا اسی لیے مثلاً دوست بزرگوں موت سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو بنانا ہے ابھی ہم سوچے میرا ایمان کے کیا کہتی ہے کیا میرے ایمان میں اس قوت طاقت ہے کہ جو اللہ کے حکم پر توفیق فیصد کھڑا کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت تو شریعت میں تابع ہو کر چل سکتا کیا مجھے اپنی ایمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے احماد اخلاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے چالیس سال پچاس سال کی زندگیاں جو ہمارے اپنے اسے غفلت کی زندگی میں گزری اور اسی حالت میں اگر بہت آئی تو بزرگ آخرت میں کیا ہوگا اس لیے موت سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کے درجے بنائے و مال اللہ کی ہوئی امانت عمارت ہمارا نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے اور قیامت کے لیے اس کا حساب دینا ہوگا زندگی جو گزر جائے گا ملک کے موت اسلام ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے لیکن اس وقت موقع ہاتھ سے نکل جائے گا دھوکا کھل جائے گا ایک دھوکا کھلے گا چار مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں نے کہا موت پر ایک دھوکا کھلتا ہے اور دوسرا جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جو دھوکہ ملتا ہے کہ بار بار جو آخرت کو سنیں گے جنت کو سنیں گے جہنم کو سنیں گے قیامت کو اور برزت کو قبر کو ابھی جو جو تذکرے ہو رہے ہیں جو فکریں ہو رہی ہیں جو محنت ہو رہی ہے یہی دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے اسی ہو رہی ہے بات کے تذکرے نہیں ہیں بغیر بات کا یقین کمزور ہو گیا مشاہدے پر ہمارا یقین آ گیا اس مجاہدے سے یقین کو نکال کر مغربات پر یقین لانے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں محنت کی محنت میں لگے اگر عبادت والی زندگی ہماری بن گئی مثلاً دو سو بزرگوں عبادت ہمارے انسان کی زندگی کا مقصد ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زندگی کا مقصد عبادت اور دعوت ہے اس امت کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں آنے والا آپ کے رسم کے بعد امت کے ذمہ دو ہے عبادت اور دعوت ہم خود اپنی ذات سے دین پر چلنے والے بنے اور جو ہے دین کی دعوت دینے والے بنے نماز پڑھے نماز سے دعوت دینے والے بنے نماز روزہ زکات حج اللہ کے احکامات اخلاق یہ ساری چیزیں اپنی ذات سے کرتے ہوئے اللہ کے بندو کو اللہ کی طرف دین کی دعوت دینے والے بنے اس امت کا مقام ہے اللہ کے نظر پہلے عمر سے جو ہے عبادت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی اس لیے کہ ان کی عمریں چار سو سال پانچ سو سال بڑی بڑی عمریں تھیں لیکن فرمایا جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے قیامت کے لیے سب سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جنت میں داخل ہو حالانکہ سبت کی عمریں سات ستر سال اس کی عبادتیں کم اور عمر کی عمریں زیادہ اس کی عبادتیں زیادہ ہیں لیکن جنت میں داخلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پہلے ہوگا اسی لیے کہ امت کے ذمے عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے دین پر چلنا بھی ہے دین پر چلانا بھی ہے یہ دین جو امت کی زندگی میں آئے اس کے لیے محنت کرنا ہے آپ نے فرمایا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے میں داخل نہ ہو جاؤں سب سے پہلے ہمارا آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے پھر انبیاء مصرات السلام داخل ہوں گے پھر جو امتوں میں سب سے پہلے یہ محمد رسول اللہ سے سب کو امت داخل ہوگا اس لیے مقصد دوست بزرگوں اب ہمارے ذمے کہ ہم جو اس کے بارے میں ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں چار چار مہینے کے اللہ کے راستے ہم جائیں گے اب تک کی زندگی غفلت کے ساتھ ہماری گزری ہے اور اب اللہ کے راستے میں جا کر اپنے دین کو مکمل کریں گے اپنی ایمان کو مضبوط کریں گے محنت کریں گے مر جائیں گے خبروں میں جو ہے سارا سواب آتا رہے گا آپ عبادت کا جو سواب پر ختم لیکن دین کی دعوت کا سواب جو ہے محترم ہمیں یہ ہمیشہ رہے گا اسی لیے ہمت کرو چار چار مہینے کے لیے کون تیار ہے جنہوں نے نام لکھا ہے وہ بھی